سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج اس ناچیز کو یہ حکم دیا گیا کہ روزہ ایک اہم عبادت اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کی جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں کو قرار دیا گیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہوتا ہے ان پانچ چیزوں میں ایک اہم ترین عبادت رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے روزہ در حقیقت خالق و معبود سے عشق و محبت کا مظہر ہے نماز کے اندر خوف کا پہلو غالب ہے یہی وجہ ہے کہ بندہ نماز میں کبھی کھڑا رہتا ہے کبھی جھکتا ہے تو کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے لیکن روزے میں عشق و محبت کا پہلو غالب ہے یہی وجہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا مندی اور خوشنودی کو پانے کے لیے دنیاوی تمام لذتوں سے بے نیاز ہو کر ایک ہی فکر میں رہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے سوال یہ ہوتا ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہے روزے کے کیا معنی عربی زبان میں روزے کو سوم کہا جاتا ہے اور اس کے معنی رکنے کے آتے ہیں شریعت کی نظر میں روزہ کہتے ہیں نیت کرتے ہوئے صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک تین چیزوں سے رک جانا نمبر ایک کھانے سے نمبر دو پینے سے اور نمبر تین اپنی خواہشات یعنی جمع اور ہم بستری وغیرہ سے دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا حکم کب نازل ہوا اس کی شروعات کب سے ہوئی تاریخ اسلام کے اوراق پر جب ہم نظر ڈالیں تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اسلامی احکامات کے آنے کے لیے سن ہجری دو کا سال نہایت اہم رہا ہے سن ہجری دو میں صدقہ فطر کے وجوب کا حکم آیا سن ہجری دو میں زکوٰۃ کے تفصیلی احکام آئے قربانی کے واجب ہونے کا حکم آیا اسی طرح سے حضرات محدثین عظام یہ لکھتے ہیں کہ سن ہجری دو میں شابان کے اخیر میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اب ہم یہ سمجھے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے اور کوئی روزہ فرض تھا یا نہیں تو یہ ایک علمی بات ہے حضرات محدثین نظام نے اس سلسلے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں اکثر علماء کی رائے اور شواف حضرات کا مشہور قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اسلام میں کوئی روزہ فرض نہیں تھا دوسرا قول جو ہم حنفیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم آنے سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض تھا بعد میں اللہ سبحان نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا تو عاشورہ کا جو روزہ فرض تھا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی البتہ مستحب ہونا اب بھی باقی ہے علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اس کے علاوہ ہر مہینے کے تین روزے یہ بھی واجب تھے لیکن جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت اور واجب ہونے کا حکم آیا تو اللہ تعالی نے اور ہر مہینے کے تین روزے کو جو فرض تھا وہ ختم کر دیا مستحب اب بھی ہے اب ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ کیا روزہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پچھلی جو شریعتیں ہم سے پہلے گزری ہیں تو ان شریعتوں میں بھی روزے کی عبادت رہی ہے دلیل کیا ہے حضرت آدم علیہ سلاد والسلام نے جب جنت میں شجر ممنوع کھا لیا تو انہیں استنجا کا تقاضا ہوا اس لیے اللہ تعالی نے ان کو جنت سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا معلوم ہوا دنیا کی حیثیت استنجا خانے کی ہے اب حضرت آدم علیہ السلام یہاں آ کر توبہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک توبہ قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ جو درخت اور اس کے دانے آپ نے کھا لیے تھے اس کا اثر اب بھی آپ کے منہ میں باقی تھا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ تیس روزے رکھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیس روزے رکھے تب جا کر وہ اثر دور ہوا پھر توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اسی طرح بہت سی روایات میں یہ مضمون ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیارے اور پسندیدہ روزے وہ حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کے روزے ہیں جن کو سو میں داودی کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت مریم کے روزے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت مریم کو بچے کی ولادت ہوئی اور ان کو اٹھا کر اپنی قوم میں لے آئی یہ ڈر تھا کہ قوم جب مجھ پر الزام لگائے تو کیا جواب دوں گی تو حق تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دینا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیام کہ اے مریم اپنی قوم سے کہہ دینا کہ میں نے روزے کی منت مانی ہے میں کسی انسان سے کلام بات چیت کرنے والی نہیں ہوں اور ان کی شریعت میں روزے میں کلام اور بات چیت بھی ممنوع تھی اسی طرح حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام نے کوہ پر جو ایام گزارے اور جن میں ان کو تورات سے نوازا گیا تو ان دنوں میں آپ نے چالیس روزے رکھے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام نے بھی انجیل کے نازل ہونے کے زمانے میں جب کہ آپ جنگل میں تھے چالیس دن کے روزے رکھے ہیں ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے یہ عبادت ہم سے پہلے اور قوموں کو اور امتوں کو بھی رب العالمین نے عطا کی ہے اب ہم ایک بات سمجھیں کہ دیکھیے حدیث پاک میں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کو بتایا گیا یہ پانچ چیزوں میں بڑا عجیب ربط ہے عبادت کا تعلق یا تو زبان سے ہوگا یا انسان کے اعمال سے ہوگا یا مال سے ہوگا اگر عبادت کا تعلق زبان سے ہے تو وہ طیبہ اور اگر عبادت کا تعلق عمل سے ہے تو وہ نماز اور روزہ ہے اور اگر عبادت کا تعلق مال سے ہے تو وہ زکات ہے اور اگر عبادت کا تعلق مال اور عمل دونوں سے ہے تو وہ حج ہے قرآن کریم میں تقریباً بتیس مقامات پر جیسا کہ اللہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بتیس مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے ساتھ زکات کو ذکر کیا ہے تو یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے زکات مالی عبادت ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز کے ساتھ روزے کو بیان کیا جاتا اس لیے کہ جس طرح نماز کا تعلق بدن سے ہے روزے کا تعلق بھی بدن سے ہے لیکن نماز کے ساتھ قرآن کریم میں روزے کو نہیں بلکہ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ایسا کیوں یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کا جواب میرے والد صاحب نور اللہ مرکدہ نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں رب العالمین کی صفت جلال کی نشانی ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کسی حال میں معاف نہیں لیکن روزہ اور حج یہ دونوں اللہ تعالی کی صفت جمال کی نشانی ہے جب کسی بندے کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو ایک عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک عشق کی انتہا ہوتی ہے عشق کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور عشق کی انتہا یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے اس کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتا ہے اب آئیے روزے اور حج کی طرف کہ جب بندے کو اپنے خالق و مالک سے اپنے پرور سے رب العالمین سے عشق ہوا اور عشق ابھی ابتدائی درجے کا ہے تو بندے نے اپنے خالق و مالک کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیا یہ وہ عبادت ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے اور پھر جب بندے کا عشق اپنے رب سے بڑھتا جاتا ہے اور انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر بندہ اپنے خالق و مالک کے در پر حاضر ہوتا ہے اور اس کی گلیوں میں چکر کاٹنا شروع کرتا ہے یہ وہ عبادت ہے جس کو حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرآن اور احادیث میں روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں نمونے کے طور پر میں چند روایتیں پیش کروں گا نمبر ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے ہر عمل اپنے لیے کیا بندے نے تمام عمل اپنے لیے کیے سوائے روزے کے اس لیے کہ روزہ یہ وہ عمل ہے جو بندے نے میرے لیے کیا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا حدیث پاک سے بات میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بندے نے ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ تعالی کے یہاں روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پیاری اور پسندیدہ ہے اب ایک سوال ہوگا کہ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ روزے دار کی منہ اللہ تعالی کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کا کیا مطلب حضرت الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے تین مطلب زیادہ پسندیدہ ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزے دار کو اس بو کا بدلہ قیامت کے دن مشک سے دیا جائے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے ایسی بو مہکتی ہوگی جو مشق سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہوگی تیسرا مطلب جس کے بارے میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالی کو روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پیاری ہے یہ محبت کے قبیل کی ہے دوسری بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کو ڈھال کیوں کہا گیا جس طرح جنگ کے موقع پر ڈھال کے ذریعے دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے اسی طرح روزے کے ذریعے نفسانی اور شیطانی حملوں سے نجات ملتی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا کہا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں پھر وہ دروازہ کھلے گا روزے دار داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری بندہ داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا اس سے آپ اندازہ لگائے کہ روزہ رکھنے کی حدیث پاک میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالی کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے صرف ایک دن تو اللہ تعالی اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دو زخ کی آگ سے ستر سال کی دوری کے برابر کر دیں گے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت کہ بندہ کہتا ہے افطار کے وقت کہ آج میرا ایک روزہ ہو گیا اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں ایمان رکھ کر اور ثواب کی امید کے لیے عبادت کرے گا اس کے اگلے گنا بخش دیے جائیں گے اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے مہینے صبر کے مہینے یعنی رمضان کا روزہ ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا ایسے ہیں جیسے پورے سال روزہ رکھنا بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ حدیث پاک میں روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں حضرت شیخ مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت روایت بیان کی ہے اس کو نقل کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں پانچ باتیں دی گئی جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی نمبر ایک روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالی کو مشق سے زیادہ پیاری ہے نمبر دو روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استعفار کرتی ہیں نمبر تین روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو سوارا جاتا ہے آراستہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے نمبر چار اس مہینے میں سرکش شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ رمضان المبارک میں ان گناہوں کی طرف نہیں پہنچتے جن کی طرف رمضان کے علاوہ میں پہنچتے ہیں نمبر پانچ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار عالم کیا یہ آخری رات شب قدر ہے حق تعالی فرماتے ہیں نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پوری ہونے پر اجرت دے دی جاتی ہے اس حدیث میں پانچ باتیں بیان کی گئی پہلی بات کہ روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پیاری ہے اس کا مطلب ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا دوسری بات بیان کی گئی کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں استعفار کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالی کی کثیر مخلوق استعفار کرتی ہے کثرت استغفار کو بتلانا ہے تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ روزے دار کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق شروع سال سے ہی سنوارا جاتا ہے اور قاعدے کی بات ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کا اہتمام اتنا ہی پہلے کیا جاتا ہے چوتھی بات بیان کی گئی کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاتی کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین وغیرہ کو آزاد رہنے نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو بند کر کے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا گیا تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ملیں گے جو رمضان المبارک میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے بھی بندے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اپنے خالق کو مالک کی معاشیت اور نافرمانی میں لگے ہیں تو سوال یہ ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا پھر نافرمانی کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ شیاطین کو قید کیا گیا نفس قید نہیں ہوا ہے انسان سے گناہ صرف شیاطین کے اثر سے نہیں بلکہ نفسانی اثر سے بھی ہوتا ہے نفس آزاد پرندہ ہے جو انسان کو نافرمانی اور گناہوں کی وادیوں کی لمبی لمبی سیر کراتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلسل گیارہ مہینے تک بندے نے اللہ کی نافرمانی کی تو بندے کا مزاج گناہ کا بن گیا تو ایک مہینہ رمضان کا اس میں وہی ہوگا جو گیارہ مہینے تک محنت کی ہے آپ اس کو مثال سے سمجھے کہ جیسے کسی زمین پر تیز دھوپ پڑ رہی ہو پھر سورج غروب ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد دھوپ کے چلے جانے کے بعد زمین فوراً ٹھنڈی نہیں ہو جاتی بلکہ زمین پر تپش اور حرارت باقی رہتی ہے اسی طرح ہم بندوں نے گیارہ مہینے تک گنا کر کر کے دل کی زمین کو گرم کر دیا ہے تو ایک مہینے میں یعنی رمضان میں بھی اس تپش اور حرارت اور گرمی کا اثر باقی رہے گا اور دوسری مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی بندہ سائیکل چلائے اور خوب تیز پیدل لگائے پھر پیدل مارنا چھوڑ دے تو پیدل چھوڑنے کے بعد بھی کچھ دیر تک آگے تک سائیکل جاتی رہے گی ٹھیک اسی طرح ہم نے مسلسل گیارہ مہینے تک گناہوں کے پیدل لگائے ہیں اب رمضان المبارک میں گناہوں کے پیدل نہ بھی لگائے تو گناہوں کی طرف سائیکل آگے بڑھتی ہی رہے گی بہرحال حدیث پاک میں یہ چند باتیں روزے کے سلسلے میں فرمائی گئی اب میں ایک اہم بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ روزے میں تین طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں نمبر ایک اسلام میں پہلی مرتبہ روزے رکھے گئے اور ہر مہینے کے تین اور عاشورہ کا روزہ جو پہلے فرض تھا یہ رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے سے ختم ہو گیا نمبر دو شروع میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے ایک آسانی رکھی تھی لیکن بہت جلدی اس آسانی کو ختم کر دیا گیا وہ آسانی یہ تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے فدیا دے دے یہ بڑی آسانی تھی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج یہ آسانی باقی رہتی تو کوئی بندہ بھی روزہ نہ رکھتا اور ایک روزے کے بدلے ایک تو کیا دس فدیا دینے کو تیار ہو جاتا اور تیسری تبدیلی یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں ایک پریشانی تھی ایک دقت تھی اللہ نے اس اس دقت کو کو پریشانی آسانی میں بدل دیا پریشانی یہ ہے کہ جب تک بندہ بیدار ہے جاگ رہا ہے کھانا کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے لیکن جب بندہ سو گیا ایک نیند لے کر اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس کا نیا روزہ شروع ہو جاتا چاہے اب رات کا کتنا ہی بڑا حصہ باقی کیوں نہ ہو یہ پریشانی تھی اور ایسے واقعات پیش آئے حدیث کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کرنے والے صحابی دن بھر کام کاج کر کے شام کے وقت گھر آئے افطار کا وقت تھا بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے تنگی کا زمانہ تھا بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں میں تلاش کرتی ہوں انتظام کرتی ہوں بیوی تلاش اور انتظام میں لگی دوسری طرف یہ جو صحابی ہے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور سو گئے جب بیوی کھانا لے کر ان کے پاس آئی تو دیکھا کہ یہ تو سو گئے ہیں تو زبان سے نکلا کہ اب کھانا لانے سے کیا فائدہ ان کا تو نیا روزہ شروع ہو گیا اب ابھی پوری رات باقی ہے پھر اگلا دن اگلے دن دوپہر ہوتے ہوتے یہ صحابی بے ہوش ہو گئے ایک واقعہ یہ پیش آیا اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے ساتھ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے دیر تک مجلس چلتی رہی جب مجلس ختم ہوئی اور اپنے گھر پہنچے بیوی کو دیکھا تو میلان ہوا بیوی نے کہا میں سو کر اٹھی ہوں میرا نیا روزہ شروع ہو چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ خیال کر کے کہ یہ بہانہ کر رہی ہے اس سے صحبت کر لی ہم بستری کر لی بعد میں خیال آ گیا یہ صحیح کہتی ہے میں خود بھی گنہ گار ہوا اس کو بھی گنہگار بنایا ساری رات بے چینی میں گزری اگلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے اپنا واقعہ بیان کیا تو اور بھی حضرات تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسی غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی اور اس پریشانی کو اس دقت کو آسانی میں تبدیل کر دیا کہ اب پوری رات یعنی صبح صادق ہونے تک بندہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے بیوی سے ہم بستر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے پوری رات اس کی اجازت دے دی تو یہ پریشانی تھی جس کو اللہ تعالی نے آسانی میں بدل دیا سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہم پر روزے فرض کیوں کیے اس میں حکمت کیا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاید آپ یہ خیال کرو گے کہ اللہ تعالی نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ اللہ تعالی کے ایک مہینے کا راشن بچ جائے گا تو علی صاحب نور اللہ مرکدہ فرماتے تھے کہ بندہ بندہ پورا دن بھوکا رہتا ہے اور پھر افطار اور شہری میں اتنا وصول کر لیتا ہے کہ پورا دن کھانے پینے کی اجازت ہو تو بھی اتنا نہیں کھاتا پیتا تو پھر روزہ کیوں رکھا گیا اس کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں پہلی حکمت بندے کے اندر تقوا پیدا ہو اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا کما تک کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور یہ اس لیے تاکہ تم تکوا کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ دوسری حکمت کہ بندہ جب سارا دن کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات سے رکتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالی کو بڑا بڑا پیار آتا ہے اور وہ بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے تیسری حکمت بندے میں فطری طور پر حرص اور لالچ کا مادہ رکھا گیا ہے جب بندہ صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے روزے کی حالت میں اپنے مال پر دست دراز نہیں کرتا تو پھر پرائے کے مال پر کیسے ہاتھ لمبا کرے گا معلوم ہوا اللہ تعالی نے روزے اس لیے رکھے تاکہ حرص اور لالچ کی جو بری صفت ہمارے اندر رکھی گئی وہ ہم سے دور ہو جائے نمبر چار روزہ اس لیے رکھا گیا کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا ہے دیکھیے جانوروں کے یہاں کھانے میں پینے میں خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں جب چاہا کھا لیا جب چاہا پی لیا جس سے چاہا اپنی خواہشات کو پورا کر لیا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اگر ہم بھی جس سے چاہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہو جب چاہے جو چاہے کھانے والے پینے والے ہو تو ہمارے اندر اور حیوان میں جانور میں کیا فرق رہ جائے گا اشرف المخلوقات میں اور دیگر مخلوقات میں کیا فرق رہ جائے گا باری تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے یہ بتا دیا کہ اب تمہارا کھانا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تمہارا پینا ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا یہاں تک کہ تمہارا اپنی ہی بیوی سے خواہش کو پورا کرنا وہ بھی ہمارے حکم کے مطابق ہوگا تم جب چاہو نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو نہ خواہشات کو پورا کر سکتے ہو پانچویں حکمت یہ ہے کہ بندہ جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کے دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے معلوم ہوا اللہ تعالی نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہمارے قلب کی صفائی ہو جائے اور اس میں نورانیت پیدا ہو چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھ کر سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا تو اب اس کو دوسروں کے فقر کا دوسروں کے فاقے کا دوسروں کی محتاجگی کا احساس ہوگا جس کی وجہ سے بندہ کبھی آنے والے ساحل کو جھڑکتا نہیں اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا اسی طرح روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندے نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اپنے ہی جائز اور حلال مال سے بچایا معلوم ہوا روزے کی برکت سے بندے کے لیے حرام مال سے ناجائز اور مشکوک مشتبہ مال سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ایک حکمت یہ ہے کہ روزے کے ذریعے بندہ کامل مسلمان بنتا ہے اس کے علاوہ روزے کے ذریعے بندے کو شکر اور صبر کی نعمت نصیب ہوتی ہے علماء نے روزے کی تین قسمیں بیان کی ہیں پہلی قسم فرض روزہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے چاہے ادا ہو یا قضا ہو دوسری قسم واجب روزہ یہ نظر اور منت کا ہے اور تیسری قسم نفل روزہ فرض اور واجب کے علاوہ جو روزے ہیں وہ نفل کہلاتے ہیں لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں یہ بات بیان کی ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں روزے کی تین قسمیں ہیں ایک ہے عوام کا روزہ عوام کا روزہ پیٹ اور شرم گاہ کی خواہشات سے رکنا نمبر دو خواص کا روزہ خواص کا روزہ ہے آنکھ ناک کان ہاتھ پیر وغیرہ بدن کے اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے بچنا اور تیسری قسم ہے اللہ کے مخصوص بندوں کا روزہ وہ یہ دنیاوی تمام تفکرات اور گندے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنا اب ہم آخری بات سمجھیں وہ ہے روزے کے آداب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں روزے کے چھ آداب بیان کیے نمبر ایک نظر کی حفاظت یہاں تک کہ بیوی پر بھی شہوت سے نظر نہ جائے آج کے حالات میں یہ گنا بڑا خطرناک کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دس ذی الحجہ کو مزدلیفہ کے میدان سے جب مینا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ پر آپ کے چچازاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے ایک جوان عورت نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اتفاق سے حضرت فضل کی نظر اس پر چلی گئی نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فضل آج کا دن وہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کان زبان کی حفاظت کی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ ادب بتلا رہے ہیں کہ روزے کا پہلا ادب اپنی نظر کی حفاظت اس لیے کہ جو بری نظر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور جس کو دیکھا جائے دونوں پر لانا دوسرا ادب اپنی زبان کی حفاظت یعنی روزے کی حالت میں اپنی زبان کو جھوٹ سے غیبت سے فحش کلامی سے گالی گلوچ وغیرہ تمام برائیوں سے پاک رکھنا ایک بڑا عبرتناک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ایک آدمی نے ان کے بارے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا لیکن وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے آپ نے اس آدمی سے منہ موڑ لیا یا خاموش رہے اس آدمی نے اپنی بات کو دوبارہ دوہرایا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ دوپہر کی شدت کی گرمی کا وقت تھا اور کہا اللہ کے نبی علیہ علی والسلام اللہ کی قسم یہ دونوں عورتیں مر چکی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ ان عورتوں کو بلایا گیا نبی علیہ وسلام نے پیالہ لے کر ایک خاتون کے سامنے پیش کیا اور فرما اس میں طے کرو اس نے طے کی الٹی کی تو خون پیپ اور گوشت نکلا آدھا پیالہ اس سے بھر گیا پھر دوسری عورت کے سامنے پیالہ پیش کیا اور کہا تم بھی اس میں قے کرو اس نے قے کی تو اس میں خون پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے پورا پیالہ بھر گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم نے اس کو چھوڑ کر روزہ رکھ لیا لیکن اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام کیا ہے تم نے روزے میں اس چیز کو شامل کر کے اپنے روزے کو ضائع کر دیا اس لیے کہ غیبت کرنا یہ اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے لہذا روزے کا دوسرا ادب اپنی زبان کی حفاظت تیسرا ادب اپنے کان کی حفاظت یعنی روزے کی حالت میں اپنے کان کو گانا سننے سے اور ناجائز چیزوں کے سننے سے خاص کر ان چیزوں کے سننے سے جن کا زبان سے بولنا حرام ہے اپنے کان کو بچانا روزے کا چوتھا ادب اپنے ہاتھ پیر پیٹ وغیرہ کی بدن کے تمام اعضا کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھ کو حرام کے چھونے سے پیر کو حرام کی طرف چلنے سے پیٹ کو حرام کھانا بھرنے سے محفوظ رکھنا روزے کا پانچواں قدم افطار کے وقت پیٹ بھر کر نہ کھانا مشائق نے روزے کے آداب میں یہ بڑی اہم بات بتائی ہے اس لیے کہ روزے کا مقصد حیوانیت کو کچل کر انسانیت کو پیدا کرنا ہے جب بندہ خوب پیٹ بھر کر کھا لے گا تو پھر یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا اور چھٹا اہم ادب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ تعالی کے یہاں اس کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں میری یہ عبادت میرا یہ روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں یا تاج کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے اس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے تو یہ روزے کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو مجھ کو آج کے عنوان کے طور پر دی گئی اور اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کی ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں ہمیں اس عبادت کو انجام دینا ہے اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اپنی مقدس پاکیزہ بارگاہ میں ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے آمین و ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان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 وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا عافیت کا نرمی کا مہربانی کا معاملہ فرما رب کریم ہمارے تمام گناہوں پر اپنے فضل و کرم سے معافی کا قلم پھیر دے ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی تمام لغزشوں کو معاف فرما مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے دوستوں کے دشمنوں کے رشتہ دار باپ کے پوری امت کے گناہوں کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے بخش دے معاف فرما دے العالمین آنے والے مبارک مہینے تک ہمیں عافیت اور سکون کے ساتھ پہنچا دے اے اللہ نماز روزہ تراوی کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ مقدس اور مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرما کار خیر میں وصول کرنا نصیب فرما گناہوں میں فضول اور لغویات میں ضائع ہونے استعمال ہونے سے ہمارے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین مبارک مہینے کے انوارات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما رب کریم ہمارے سیام و قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین اس وقت پوری امت جس نازک حالات سے گزر رہی ہے اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ یہ بیماری پھیلی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما امن و امان اور عافیت کی فضا قائم فرما ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ہمارا امتحان نہ لے اور ہمیں مزید نازما ہم کمزور ہیں رب کریم ہماری کمزور کمزوری کا خیال فرما لے ہمارے حال پر رحم فرما مولا کریم ہمارے لیے آپ ہی قدر ہے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں اے اللہ ساری امیدیں آپ ہی کے در سے وابستہ ہیں اللہ تو خود مانگنے سے خوش ہوتا ہے عطا کرتا ہے نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے مولا کریم ہماری مرادیں اپنے خزانے سے پوری فرما ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما محبوسین کو عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما بے اولاد کو منا بے اولاد کو نیک سال اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما بے مکان کو مکان بے دکان کو دکان عطا فرما ہم سب کو حلال کا اہتمام نصیب فرما حرام سے شخص بے والی روزی سے حفاظت حفاظت فرما تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری اور پوری